اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بننا سکھایا کہ تمہیں تمہاری انچ سے زخمی ہونی سے بچائے تو کیا تم شکر کرو گے